یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے